ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب دونوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے آمش سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن مرہ سے انہوں نے خیزمہ سے انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا تذکرہ فرمایا تو چہرہ مبارک ایک طرف موڑا اور اس میں مبالغہ کیا پھر فرمایا آگ سے بچو پھر رخ مبارک پھیرا اور دور ہونے کا اشارہ کیا حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا جیسے آپ اس آگ کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور کے کے ساتھ ساتھ جسے یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ابو قریب نے جیسے کا لفظ ذکر نہیں کیا اور کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں آمش نے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو انچاس